حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے اگلے دن بدر کے کنویں کے کنارے جا کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو برحق پایا آپ نے فرمایا اب یہ میری بات کو بخوبی سن رہے ہیں یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا ابن عمر کو غلط فہمی ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب وہ بخوبی جان چکے ہیں کہ میں جو کچھ ان کو کہتا رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا انک لا تسمع الموتا یقیناً تم مردوں کو نہیں سنا سکتا انہوں نے پوری آیت پڑھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار اٹھتر